بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تینتیس اہل شام کو سلام اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو برکت سے بھر دیا ہے یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے یہ مسجد اقسا اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اجتماع کا مقام ہے یہ انجیر اور زیتون والی سرزمین ہے اسی سرزمین سے معراج کا سفر ہوا اور اسی سرزمین سے آخری زمانے اسلام کے عروج کا سفر ہوگا یہ فاتحین کی سرزمین ہے حتیٰ کہ سیف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا قیام بھی اسی میں ہے یہ بہادروں کی زمین اور شیروں کا مسکن ہے یہ زمین ہے مگر یہاں ستارے اترتے ہیں یہاں ظاہری اور باطنی حسن کی بہاریں پھوٹتی ہیں یہاں علم جہاد اور روحانیت کے سہداری چشمے بہتے ہیں شام اس اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ تھا جس کی سرحدیں چین اور فرانس تک پھیلی ہوئی تھیں اور پھر شام ہی سے اسلام کا وہ لشکر چلے گا جس کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے ملک شام نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ناقابل فراموش دور خلافت بھی دیکھا اسی ملک کے شام نے امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور شیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جہاد دیکھا شام کا دامن ہمیشہ آباد رہا شام کی گود ہمیشہ ہری رہی شام کا جنون ہمیشہ سرگرم رہا شام کبھی نہیں جھکتا شام کبھی نہیں مٹتا شام کے سر پر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا پہرا ہے چار دن کی کالی رات بیت جائے گی شام پھر مسکرائے گا شام پھر یکجا ہو جائے گا شام پھر گرجے گا سوریہ اردن فلسطین اور لبنان کے ناموں میں بٹا ہوا شام پھر ایک ہو جائے گا شام میں نہ روس رہے گا نہ ایران وہاں صرف بسے گا ایمان اسد خاندان کے خوفناک مظالم کے بعد ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ شام بجھ گیا شام دب گیا مگر پھر دنیا بھر نے شام کے جہاد کی چمک دیکھی شام کی ہر گلی نے مجاہد نکالے یہ مفسرین کی سرزمین جہاد اور اسلام سے نہیں کٹ سکتی یہ محدثین کی سرزمین اشاکر اور ابن اثاکر اٹھاتی رہے گی یہ مشاری الاشواق کی سرزمین الاشاق کی داستان دہراتی رہے گی شہدائے غوطہ کو سلام شہدائے شام کو سلام عرض مبارک کو سلام اندھی یلغار شام پر اس وقت کئی غیر ملکی قوتیں حملہ آور ہیں شام کا اصل مسئلہ وہاں کا قابض اور ظالم حکمران بشار الاسد ہے یہ بھورا چوہا ایک قاتل دہشت گرد اور فرقہ پرست انسان ہے اس کے باپ حافظ الاسد نے لاکھوں شامی مسلمانوں کو شہید کیا اور مرتے وقت حکومت اپنے بیٹے کو دے گیا شام کا جہاد کئی دہائیوں سے سلگ رہا تھا مگر چند سال سے وہ قوت کے ساتھ بھڑک اٹھا ہے قریب تھا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو جاتی مگر ایران پوری قوت کے ساتھ شام میں گھس آیا ایران کے قائد اعلیٰ نے شام میں اپنی جنگ کو افضل جہاد قرار دیا اور وہاں مرنے والے ایرانیوں کو شہید قرار دیا یعنی اس کے نزدیک سنی مسلمانوں کو شہید کرنا افضل جہاد ہے پاکستانی حکومت کا رجحان پہلے شامی مجاہدین کی طرف تھا مگر زرداری نے اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ایران کی پالیسیوں کا تابع بنا دیا ہے اس وقت زرداری صاحب صدر تھے چنانچہ انہوں نے پاکستان کو ایران کی حمایت میں کھڑا کر دیا حالانکہ ایران ہمیشہ سے پاکستان کا بدترین دشمن رہا ہے آپ کبھی ایرانی میڈیا سن لیں کہ زبان پاکستان کے خلاف مودی اور اڈوانی سے زیادہ چلتی ہے اور ایران ہر معاملے میں پاکستان کے خلاف انڈیا کا ساتھ دیتا ہے شام میں ایران کے علاوہ لبنان کے حزب اللہ بھی بشار الاسد کی حمایت میں اتر آئی اور یمن کے حوثیوں نے پوری قوت کے ساتھ بشار الاسد کا ساتھ دیا مگر یہ سب مل کر بھی مجاہدین کا مقابلہ نہ کر سکے شامی حکومت مسلسل پسپا ہوتی گئی ایران کے کئی جنرل اور ہزاروں جنگجو اس لڑائی میں مارے گئے اور حزب اللہ نے اپنے قابل فخر کمانڈر اس جنگ میں کھو دیے تب بشار الاسد نے روس سے مدد مانگی اور روس شام میں داخل ہو گیا ابھی دنیا کے حسین ترین شہر غوطہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اس میں روسی ایرانی اور شامی تینوں افواد مل کر مجاہدین پر بمباری کر رہی ہیں اس بمباری میں اب تک سینکڑوں افراد جن میں شیر خار معصوم بچے بھی شامل ہیں شہید ہو چکے ہیں امریکہ جو خود شام کی لڑائی میں بعض افراد کا ساتھ دے رہا ہے خاموشی سے مسلمانوں کا قتل عام دیکھ رہا ہے اور ترکی جس سے شام کے مسلمانوں نے اچھی امید باندھ رکھی تھی ابھی تک دور دور بیٹھا ہے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو کہ شامی مجاہدین کی کسی قدر حمایت کر رہے تھے اب اپنے داخلی معاملات میں الجھ چکے ہیں ایران کا شیطان ننگا ناچ رہا ہے اور اس کے منہ سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے شام اور غوطہ پر اس اندھی الغار نے امت مسلمہ کو بے چین کر دیا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ شامی مسلمانوں کی مدد کرے مگر راستے بند اور بے بسی کا منظر ہے مگر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہر امید اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہے وہی مظلوموں کو قوت دینے والا ہے اور وہی انصار کے لیے راستے کھولنے والا ہے ہمارے پاکستان میں عجب ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں اگر ایران کا نام لے کر اس پر صرف تنقید بھی کی جائے تو فوراً فرقہ پرستی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے جبکہ ایران دن رات مسلمانوں کو شہید کرتا رہے تب بھی اسے فرقہ پرست نہیں کہا جاتا دراصل ایران کی مسلکی مذہبی صحافتی اور سفارتی الغار ہمارے ملکوں پر بہت بڑھ چکی ہے اور اب تو کئی اچھے خاصے افراد بھی اسی الغار کا شکار نظر آتے ہیں ابھی حال ہی میں اپنے چند فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے پر پاکستان کی ایرانی لابی نے جو ادھم مچایا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے مولانا یہ مندر نوازی ہندوستان میں عجیب ستم برپا ہوا ہے حضرت سید احمد شہید اور حضرت مولانا ابوالحسن ندوی کے خاندان کے ایک معروف فرد مولانا سلمان ندوی نے نعوذ باللہ بابری مسجد سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اگرچہ مولانا کے اس اعلان سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا مگر دل کو ضرور دکھ پہنچا کہ کیسے خوفناک فتنوں کا دور آ گیا ہے مولانا سلمان ندوی اپنی شہرت پسند طبیعت اور مزاج کے چھچورے پن کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں میں زیادہ معتبر حیثیت نہیں رکھتے اور ان کی جھولی میں ان کی خاندانی نسبت کے علاوہ کوئی خاص خوبی بھی موجود نہیں ہے وہ اپنے اسلاف کی طرح نہ علم میں کوئی مقام بنا سکے اور نہ تحریکی طور پر کوئی کارنامہ سر انجام دے سکے مگر چونکہ آج کل تصویر ویڈیو اور سوشل میڈیا کا زور ہے تو اس میدان میں مولانا کا نام اور فوٹو بھی کچھ چل نکلا ہے ان کے بزرگوں میں سے حضرت علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی مضبوط تنظیم کی سالہ سال تک قیادت فرمائی اور کئی مواقع پر ہندوستان کی فرقہ پرست پارٹیوں کو اپنے قدموں پر جھکایا چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا سلمان ندوی بھی اپنے اکابر و اسلاف کی طرح عظیمت کے اس میدان میں اپنا مقام بناتے مگر برا ہو جدت پسندی کا کہ جس نے اہل علم کے کئی خانوادوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے امید تو یہی ہے کہ مولانا سلمان ندوی اپنے اس نئے ظالمانہ موقف سے جلد رجوع کر لیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور مسلمانوں سے معافی چاہیں گے لیکن اگر وہ اپنی غلط بات پر ڈٹے رہے تو اس کا نقصان خود ان کی ذات کو ہی پہنچے گا مسلمان جانتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ مولانا اور ندوی لکھنے سے اتنا معتبر نہیں ہو جاتا کہ وہ اس کے کہنے پر اپنی مقدس مسجد سے دستبردار ہو جائیں اور اس مسجد کے سینے پر شرک کے مندر کو گوارہ کر لیں الحمدللہ ہندوستان کے موقع مسلم پرسنل لا بورڈ نے مولانا سے برات کا اعلان کر دیا ہے اور دیگر اہل علم بھی ان کے اس موقف سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ عمر کے ساتھ ساتھ مولانا کے جذبے بھی اس قدر بڑھاپے کا شکار ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و دین پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے آمین یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم مسلّلہ علی سیدنا محمد تسلیما کثیرا کثیرا وسلم الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ